ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملے آپ نے فرمایا جبرائیل میں ایک ان پڑھ قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ان میں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہیں لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوالیس یہ حدیث حسن صحیح ہے